میں نے ایک افغان رہنما سے پوچھا جب افغانستان کے حالات خراب تھے پاکستان کے لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے تیر برسا رہے تھے یہ امریکہ کی جنگ ہے یہ روس امریکہ کی لڑائی ہے یہ ڈاروں پونڈوں کی لڑائی ہے یہ فلاں جگہ کی لڑائی ہے یہ اس کی لڑائی ہے یہ اس کی لڑائی ہے وہاں شہادتیں ہو رہی تھیں وہاں شہادتیں ہو رہی تھیں میں نے اس لیڈر سے پوچھا اسی لاہور کی سرزمین پہ تشریف لائے ہوئے تھے اسی جگہ اسی مدرسے میں آئے ہوئے تھے میں نے کہا حضرت کب تک کہا تھکنے والے نہیں ہے میرے نبی نہیں تھکے میرے نبی لاشیں اٹھا کے بھی نہیں تھکے جنازے ٹکڑے اٹھا کے بھی نہیں تھکے ٹکڑے کروا کے بھی نہیں تھکے اپنے صحابہ کو دفن کر کے بھی نہیں تھکے غزوے پہ غزوہ کر کے بھی نہیں تھکے سریے پہ سریا کر کے بھی نہیں تھکے دندان مبارک شہید کروا کے بھی نہیں تھکے اما عائشہ پہ تہمت لگ گئی تب بھی نہیں تھکے صحابہ کرام کو لڑانے کی کوشش کی گئی تب بھی نہیں تھکے کسی حال میں پیچھے نہیں ہٹے ہم بھی نہیں تھکیں گے روس جب تک ہے ہم اس کے ساتھ لڑیں گے جب چلا جائے گا اس کا پیچھا کریں گے